الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما ما عرفوا كفروا به به فلعنة الله على الكافرين بيس اشتروا أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله أن ينزل الله من من من فضله على على يشاء عباده وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنون بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين معزز قرآن مجید کا مختصر سا تعارف اس حوالے سے پچھلا بھی خطبہ جمعہ المبارک جس میں آدھے پارے کے اندر جو ضروری باتیں تھیں وہ آپ کے گوشت گزار کی تھی آج دوسرے آدھے پارے کے اندر جو ضروری باتیں ہیں جو پرانے مجید کے پہلے پارے کے دوسرے حصے کا مختصر خلاصہ ہے وہ آپ کے گوشت گزار کرتا ہے اس پہلے پارے کا دوسرا حصہ تقریباً سارا ہی بنی اسرائیل کے متعلق ہے اللہ تبارک تعالی نے بنی اسرائیل کا جو تذکرہ اس دوسرے آدھے پارے کے حصے میں کیا ہے اس میں بنیادی طور پر بنی اسرائیل کی ضد انار ہٹ درمی کا ذکر ہے کہ کس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اناج رکھتے تھے بغض رکھتے تھے صرف ان کی ضد تھی ہٹ دھرمی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے دین اسلام قبول نہیں کیا اللہ تبارک مطالعہ ارشاد فرماتے ہیں ولمبا جا کتاب مصدق وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِهُونَ عَلَى الَّذِينَ کفر یہ یہود و نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست سے پہلے اپنے مخالفین سے یہ کہتے تھے کہ ہماری تورات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک آخری پیغمبر آنے والا ہے ہم اس آخری پیغمبر کے انتظار میں ہیں جب وہ آخری پیغمبر آ جائے گا ہم اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس پیغمبر کے ساتھ مل کر ہم اب ہم تمہارا مقابلہ کریں گے یہ وہ سوچ تھی بنی اسرائیل کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سے پہلے اللہ تبارک مطالعہ فرماتے ہیں جاءهم جا عرفوا کا به وہ وقت آ گیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس فرما دیا اب یہودی بنی اسرائیل یہودی تو پہلے یہ کہتے تھے کہ آخری پیغمبر آنے والا ہے وہ آ لے ہم اس کے اوپر ایمان لائیں گے اور اس کے ساتھ مل کر اپنے مخالفین کے ساتھ مقابلہ کریں گے پھر آخر وجہ کیا بن گئی کہ اس ارادے کے باوجود اس انتظار کے باوجود کہ وہ ختم الرسول امام الانبیاء کا انتظار کر رہے تھے لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر ماننے سے انکار کر دیا وجہ اس کی کیا تھی وجہ اس کی یہ بنی کہ یہ اوپر سے لڑی چلی آ رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلاط وسلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلاط وسلام کے دو بیٹے تھے ایک حضرت اسماعیل دوسرے حضرت اسحاق علیہ وسلام حضرت ابراہیم علیہ سلاط وسلام کے بعد ان کے دونوں بیٹے پیغمبر بنے حضرت اسماعیل بھی پیغمبر حضرت اسحاق بھی پیغمبر پھر اس کے بعد نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلاط وسلام کی اولاد کے اندر جاری ہوتی حضرت اسماعیل علیہ السلاط وسلام کی اولاد میں کوئی پھر پیغمبر نہیں آیا حضرت اسحاق علیہ سلاد وسلام کے بیٹے تھے یعقوب یعقوب علیہ سلاد وسلام پیغمبر بن گئے یعقوب علیہ سلاد وسلام کے بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ سلاد وسلام وہ پیغمبر بن گئے اسی طرح پھر یہی اسحاق اور یعقوب علیہ سلاد وسلام سے ہی ان کو ہی بنی اسرائیل کہتے ہیں یہاں سے پیغمبری کا سلسلہ شروع ہوا حضرت اسحاق اور اس کے بعد یعقوب اور اس کے بعد یوسف علیہ سلاد وسلام پھر اس کے بعد انہی کی اولاد کے اندر مسلسل پیغمبر آتے گئے یہودیوں کا ذالب گمار یہی تھا وہ سو فیصد یہی سمجھتے تھے کہ آخری پیغمبر جو آنے والا ہے تو کے اندر جس کا ذکر ہے وہ بھی بنی اسرائیل کا ہی پیغمبر ہوگا لیکن تو کے اندر یہ تو لکھا تھا کہ آخری پیغمبر جو آنے والا ہے اس کی نشانی یہ ہوگی یہ ہوگی یہ ہوگی لیکن تورات کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ وہ پیغمبر بنی اسرائیل سے ہوگا یا بنو اسماعیل سے ہوگا چنانچہ اسی بنیاد پر یہود اسی انتظار میں آخری پیغمبر آنے والا ہے حالات پیدا ہو چکے ہیں وہ آئے گا ہم اس پر ایمان لائیں گے جب آخری پیغمبر تشریف لائے تو وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے بلکہ بنو اسماعیل میں سے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے جب یہود نے یہ دیکھا کہ آخری جو آنے والا پیغمبر ہے تو وہ تو بنی اسرائیل سے ہے ہی نہیں یہ ہے وہ اصل بنیاد اناج کی دشمنی کہ ہمارے خاندان سے یہ پیغمبر نہیں ہے اس لیے ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے لیکن اسلام کیا کہتا ہے اسلام یہ نہیں کہتا کہ کسی قوم برادری کے پیچھے لگو اسلام یہ کہتا ہے کہ دین اختیار کرنا چاہیے اللہ کا بیجا ہوا دین ختم الرسل امام الانبیاء سلاد و سلام جو دین لے کر آئے ہیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے یہود نے اس آناد حسد بگت کی وجہ سے کہ آخری پیغمبر جو ہے یہ بنی اسرائیل سے نہیں آیا اس لیے ہم نے نہیں مانا اور جب قرآن مجید کی یہ آیات اتری کہ بھائی تم تو کہتے تھے کہ آخری پیغمبر آئے گا ہم اسے مان لیں گے پھر آخری پیغمبر آ گیا ہے کیوں نہیں مانتے تو انہوں نے اس کا کیا جواب دیا اللہ تبارک بتارا قرآن وجید میرے شاید اللہ جب یہودیوں سے کہا گیا کہ اب اللہ کا پیغمبر آ گیا ہے تم اس پر ایمان لے آؤ تو جواب کیا دیا کالو کہنے لگے کہ ہم تو اسی کتاب پر ایمان لائیں گے جو کتاب ہمارے اوپر نازل کی گئی وہ براہ الحق کہنے لگے اس کے علاوہ جو بھی ہے اس کا ہم انکار کر دیں گے اس لیے کہ ہماری کتاب جو ہے وہ حق ہے یہ وہ بنیادی چیز ہے جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا یہ بات ہے تم کہتے ہو کہ ہمارے پیغمبر جو تھے وہ حق تھے ان پر جو کتابیں نازل ہوئی وہ بھی حق تھی اللہ تبارک مطالعہ نے فرمایا کہ پھر تو تمہیں چاہیے تھا کہ تمہارے پاس بنی اسرائیل کے جتنے پیغمبر آئے ہیں ان پر تم ایمان لے آتے ان کتابوں کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اسے تم تسلیم کر لیتے کیا تم نے اس طرح کیا تھا اللہ تبارک پتارا فرماتے ہیں اب تو تم کہتے ہو کہ ہمارے پیغمبر حق تھے ہماری کتابیں حق تھی لیکن تمہاری تاریخ کیا بتلاتی ہے وہ تم نے تو اپنے پیغمبروں کو بھی قتل کر دیا تھا آج بڑا دعویٰ کرتے ہو کہ ہمارے پیغمبر جو ہے وہ حق پر تھے ہماری کتاب جو ہے وہ حق ہے اس لیے ہم اسے ہی تسلیم کریں گے لیکن پہلے تمہیں کیا ہو گیا تھا پہلے تم نے انبیاء علیہ السلام کو کیوں قتل کیا یہ ہے دلائل کی بات اللہ تبارک مطالعہ نے پھر پرانے مجید کے اندر آگے جو سلسلہ آیا ہے وہ مختلف اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی کمزوریاں ان کا کفر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شمار کیا پہلی تو یہ بات کہی کہ تم کہتے ہو ہمارے پیغمبر حق ہے ان کی کتابیں سچی ہیں تم نے تو اپنے پیغمبروں کو ابھی قتل بھی کیا ہوا ہے حضرت ذکری سلاد وسلام بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں یہودیوں نے ان کو قتل کر دیا حضرت جان اسلام وسلام کو قتل کر دیا دوسری چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا بیان فرمائی فرمایا کہ والا قد جا موسا یہی تو رات جس کا تم تذکرہ کر رہے ہو یہ حق ہے یہ تو رات تمہارے پاس آئی تھی کیا اس وقت تو رات کو تسلیم کیا تھا اللہ سبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہودیوں کو سابقہ تاریخ یاد دلائی فرمایا کہ ہم نے تو رات جی کہ ایک اللہ کی پرست کرو سمت تم نے تو بچڑے کو مبود بنا لیا تھا آج تمہیں یہ بڑی بات یاد آ رہی ہے کہ ہماری کتابیں جو ہے یہ حق ہے لیکن اس وقت جب تو نازل ہوئی تھی اس وقت تو تم نے تورات کے اوپر عمل نہیں کیا تم نے تورات کا حکم چھوڑ کر بچڑے کو معبود بنا لیا فرمایا کہ جب تم نے یہ غلطی کی نا سابقہ تاریخ بنی اسرائیل کی دہرائی جا رہی فرمایا کہ ہم نے پھر تمہارے اوپر یہ گرفت کی کہ اس غلطی کے بعد جب تم تو کو نہیں مانتے تھے ہم نے تمہیں زبردستی تو رات پر تعریف اور اس پر عمل پر مجبور کرنے کے لیے ہم نے تور پہاڑ کو تمہارے اوپر لا کر کھڑا کر دیا زمین سے اٹھا کر پہاڑ کو اوپر کر دیا بتاؤ تو رات کو ماننا ہے یا نہیں ماننا فرمایا کہ پھر بھی تم نے کیا کیا تھا کالو سمینا تم نے بلندا آواز کے ساتھ تو یہ کہہ دیا ہم مانیں گے واہ سینا لیکن عملی طور پر پھر تم نے اس کی کی آج تم بڑا دعویٰ کر رہے ہو کہ تورات ہماری سچی ہے وہ حق ہے ہم تورات کو ہی مانیں گے بنی اسرائیل کے پیمبروں کو مانیں گے لیکن پہلے پیغمبروں کو قتل بھی کیا اور بنی اسرائیل کی طرف حضرت سرات و وسلام تو رات لے کر آئے تو رات کی تعلیمات کو ٹھکرا کر بچڑے کو معبود بنا لیا تمہارے اوپر پہاڑ جو ہے وہ جب کھڑا کر دیا گیا تم نے پھر مجبور ہو کر کہا تو تھا کہ ہم تو رات کو مانیں گے لیکن اس کے باوجود تم نے نافرمانی کی فرمایا یہ تمہاری تاریخ ہے صرف یہ نہیں بلکہ اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اور بھی باتیں یاد دلائی فرمایا کہ آج تمہیں بنی اسرائیل کے پیغمبر بڑے یاد آ رہے کہ فلاں پیغمبر بنی اسرائیل کا فلاں پیغمبر بنی اسرائیل کا ہم بنی اسرائیل ہیں لیکن یاد کرو ایک وقت تھا سلیمان علیہ اسرات وسلام ہمارے پیغمبر بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے کیا تم نے ان کو مان لیا تھا بلکہ تم نے تو حضرت سلیمان علیہ اسرات وسلام کے اوپر اتنا بڑا الزام لگایا اتنا بڑا الزام لگایا تم نے کہا کہ سلیمان جو ہے یہ جادو کے دور پر حکومت کرتا ہے یہ جو حضرت سلیمان علیہ کا اور بابل شہر کے اندر ہاروت اور ماروت کا جو ذکر قرآن مجید میں آیا ہے اسی جگہ پر وہ اس تناظر میں آیا ہے کہ یہودیوں کو اللہ تبارک مطالعہ مخاطب کر کر کے کہہ رہے ہیں کہ آج تم کہتے ہو کہ ہم تو حق سمجھتے ہیں تو پر ہی عمل کریں گے بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو حق سمجھتے ہیں ان کو تسلیم کریں گے لیکن سلیمان علیہ السلام والسلام بھی تو بنی اسرائیل کا پیغمبر تھا تم نے اتنا بڑا الزام لگایا تم نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام والسلام جنات کے